دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نازم نشر و اشاعت حضرت مولانا عزیز الرحمان شانی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں السلام علیکم یہ ڈھیلا ڈھیلا جواب دو دن کی شعلہ نوا بیان اور تقریر سننے کے بعد مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آ رہا کل صبح دس بجے سے اللہ کے فضل سے یہ کانفرنس شروع ہوئی تک ایک نشست زہر سے تک پھر عشاء کے بعد صبح کی نماز تک پھر آج صبح نو بجے سے ابھی تک چل رہی ہے مختلف حضرات علماء کرام اکابرین نے امت کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے لیکن میں نے جو آپ سے سلام کیا ہے میرے سلام کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے بڑی قربانیاں ہیں انیس سو ترپن کی تاریخ اور چوہتر کی تاریخ ہے چوراسی کی تاریخ ہے بڑی قربانیاں اور اللہ کے بندوں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی خاطر اپنے جسم کے ٹوٹے اور ٹکڑے کرا کے اپنے خون سے اللہ کی اس زمین کو رنگین کر کے ہمارے لیے اور میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام دے کر چلے گئے ہیں اور مسلمانوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور عزت پر کوئی انگلی اٹھائے سب کچھ قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آنے دینا میرے دوستو ان اکابرین کی موجودگی میں ایک دفعہ پھر آپ سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ماشاءاللہ آج دو دن کانفرنس کی سماعت کے بعد سٹیج پر بیٹھنے والے اپنے آکابرین سے ہم یہ عہد اور وعدہ کر کے جائیں یہ نتیجہ تھوڑی ہی دیر بعد دعا ہو جائے گی اپنے اکابرین سے وعدہ کر کے جائیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ کس پیغمبر کی خاطر کس پیارے نبی کی خاطر کس اپنے پیارے عزت و ناموس تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کرتے ہوئے اپنے پیارے نبی کی خاطر ہم آگے بڑھیں گے حضرت مولانا قاضی سجا رحمہ اللہ آپ نے دو دن سے ان کے واقعات سنے ہوں گے حضرت قاضی صاحب قاضی العالیہ اپنی گفتگو میں اپنے اکابرین کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں حضرت قاضی صاحب گرفتار ہوئے گرفتار ہونے کے بعد میاں والی جیل میں رکھا گیا ایک پولیس والا حضرت قاضی سجابادی رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے آ کر کہتا ہے قاضی صاحب مبارک ہو مبارک ہو قاضی صاحب متوجہ ہوئے فرمان لگے کہ مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو کہ میری رہائی کے آرڈر آ گئے ہیں وہ پولیس والا کہتا ہے قاضی صاحب رہائی کے آرڈر تو نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے قاضی صاحب آپ کو مبارک ہو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کس چیز کی مبارک دے رہے ہو کہ میں میاں والی کی جیل میں آ گیا ہوں کہتا ہے قاضی صاحب اس کی بھی مبارک نہیں دے رہا پھر وہ کہتا ہے قاضی صاحب مبارک ہو قاضی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی مبارک دے رہے ہو قاضی صاحب کو کہنے لگا پولیس والا کہنے لگا قاضی صاحب میں اس چیز کی مبارک دے رہے ہو کہ جس کال کوٹڑی کے اندر آج آپ بیٹھے ہیں اسی کال کوٹڑی کے اندر غازی المدین شہید کو رکھا گیا تھا میرا اس کے اوپر پہرا تھا سزائے موت کا قیدی ہے کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے میری ڈپٹی تھی اس کے اندر پچھلی رات کا پہر تھا اتنی تیز دم غازی علم دین شہید کے کے کوٹری اندر روشنی ہوئی اس روشنی کی وجہ سے جیل کا پورا ماحول روشن ہو گیا میں دوڑتا ہوا پہنچا کہیں ایسا تو نہیں کہ غازی صاحب نے اپنے آپ کو آگ لگا دی ہو جب میں قریب پہنچا تھا وہ روشنی آسمان کی طرف چلی گئی غازی صاحب اٹھ بیٹھے تھے آنکھیں مسل رہے تھے میں نے پوچھا صاحب یہ کیا ہوا میں نے کیا روشنی دیکھی ہے صاحب کہنے لگے جاؤ اپنا کام کرو کچھ نہیں ہوا پولیس والا کہنے لگا صاحب میں ضرور پوچھوں گا اس لیے کہ میں نے صبح رپورٹ دیکھی ہے ہے دینی اگر میں نے اکیلے روشنی دیکھی ہوتی تو میں شاید خاموش ہو جاتا پورے جیل کے قیدیوں نے روشنی دیکھی ہے انہوں نے بھی کہنا ہے کہ روشنی آئی تھی میں نے رپورٹ دینی ہے بتاؤ کہ یہ کیا روشنی تھی غازی شہید نے فرمایا کہ جاؤ کچھ نہیں ہوا جاؤ اپنا جا کر کام کرو پولیس والا کہتا ہے قاضی صاحب میں نے بڑا اصرار کیا میں نے کہا قاضی صاحب جب تک بتاؤ گے نہیں میں جاؤں گا نہیں قاضی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اصرار کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں میں تو میٹھی نیند سو رہا تھا میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر رومان لگے کہ میرے پیارے امتی غازی پریشان مت ہونا یہ تجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے جانے لگے روزہ رکھ لینا پھانسی کے پندے کو چوم لینا تم روزہ یہاں رکھو گے میں آپ کا پیارا محمد پر آپ کی کا نظم کر رہا ہوں اس وفادار نبی اس وفادار پیغمبر کی عزت اور ناموس کی خاطر آج آپ اپنے اکابرین سے وعدہ کر کے جائیں جب تک جان میں جان ہے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے بچے یتیم کیے جا سکتے ہیں بیویوں کو بیوہ کیا جا سکتا ہے گھر بار چھوڑا سکتا ہے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن حضور کی ناموس پر آج نہیں آنے دے دے وعدہ کرتے ہو اپنے کام سے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرتے ہو ماشاءاللہ وما علینا اللہ البلاغ